بنو تمیم کا ایک آدمی اپنے باپ یا چچا سے روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی یہ سن کر ہم نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکو و سجود کی مقدار کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا اتنا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی تین دفعہ کہے سبحان اللہ و بحمدہی حدیث نمبر سولہ سو بیاسی مسند احمد